ام ام حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا خامد اس سے خوش تھا تو وہ جنت میں جائے گی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو